سیدنا بریدہ اسلمی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ خاتون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اس نے کہا اے اللہ کے رسول میں نے اپنی والدہ کو ایک لانڈی بطور صدقہ دی تھی لیکن ہوا یوں کہ میری امی جان فوت ہو گئی ہیں اور وہ لانڈی میراث میں مجھے مل گئی ہے آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہیں اجر بھی دے دیا ہے اور اسی لانڈی کو میراث کی صورت میں تمہیں واپس کر دیا ہے اسی خاتون نے کہا میری والدہ حج کیے بغیر فوت ہو گئی ہیں اب اگر میں ان کی طرف سے حج کروں تو یہ ان کو کفایت کرے گا آپ نے فرمایا جی ہاں اس نے پھر کہا میری والدہ کے ذمے ایک ماہ کے روزے بھی تھے اگر میں ان کی طرف سے روزے رکھ لوں تو آیا یہ ان کو کفایت کریں گے آپ نے فرمایا جی ہاں حدیث نمبر پینتیس سو اٹھاون مسند احمد